السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر تھری نائنٹی نائن تین سو ننانوے مائ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں پتا چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلے سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو وہ نام مجھے بھی سکھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تجھے سکھانا مناسب نہیں اس لیے کہ کہیں تم اس دعا کے ذریعے اس نام کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگ لو مائ عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میں ایک کنارے پر بیٹھ گئی پھر میں کھڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسا لیا کہا کہ حضرت مجھے وہ نام سکھا دیں آپ نے فرمایا نہیں میں عائشہ فرماتی ہیں میں وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی پھر یہ دعا مانگی یہ اصل دعا ہے یہ نام جو ہے یہ اصل ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ ادعو اللہ و ادعو کر رحمان و ادعو کل بر رحیم و ادعو کبھی اسماعی کل حسن کلحا ماں علم تو منہا وما لم عالم ان تغفر و ترخمنی وطر ترجمہ اے اللہ میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں میرے ساتھ پڑھتے جائیے اے اللہ میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں تجھے نیکوکار کار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں اور تجھے تیرے ان اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی ہوں اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے یہ ترجمہ ہو گیا اب سنیے آگے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا عائشہ تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے یہ پورا قصہ اور یہ پوری روایت بکھرے موتی جلد چار صفا نمبر دو سو اور حیات صحابہ جلد تین صفا نمبر تین سو ستر پر یہ روایت ہے اور میری کتاب میں بھی ہے حیات صحابہ میں بھی ہے تو امیجز بنانے والے یہ امیجز ضرور بنا دیں یہ دعا بھی لکھ لیں ترجمہ بھی لکھ لیں اور یہ یاد رکھنا کہ وطر ہمنی لکھو گے تو بھی چلے گا آخر میں وطر ہمنی لکھو گے تو بھی چلے گا اس کا اب تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھنا یا اور پھر بھی پوچھنا ہو تو بنانے والے مجھ سے پوچھ لیں اللہ تعالی ان دعاؤں کے یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آج میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر دنیا میں جتنے مرحومین ہیں اسلام کے حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کو سارے ثواب کر دو اور بہت جو ہے <clears throat> دنیا کے اندر بہت بچے بھی شہید ہو رہے دنیا میں کئی عورتیں بھی شہید ہو رہی مرد بھی شہید ہو رہے بھائی جتنے بھی مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے ان کے درجات کو بلن فرما دے کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما آج کا سبق یہ ہے کہ تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو دے دو انہیں بہت خوشی ہوگی اور پھر بھائی جب ہم اپنی دنیا سے جائیں گے وہاں ہوں گے پیچھے آنے والا قافلہ جو ہے وہ ہمیں ثواب ہمیں نہیں کیا پہنچائے گا بھئی جتنے بھی مرومی نے سب کو تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کے کم سے کم آپ جو ہے اس کا ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين